إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جو لوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے رب اللہ تعالیٰ ان کو بوجہ ان کے مؤمن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دیں گے یعنی جنت جن جنتوں میں ان کے پیروں تلے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم اور ان کی آخر بات یہ ہوگی الحمد للہ العالمین سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جنت سلامتی کا گھر ہے یہاں ان آیتوں میں ان سعادت مندوں کی خبر دی جا رہی ہے جو ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی فرمان برداریاں کی نیک عمل کیے اور یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کے نیک اعمال کی بنا پر انہیں ہدایت بخشی جائے یہاں بھی ایمانہم کا با سببیہ ہو سکتا ہے یعنی دنیا میں ان کے ایمان لانے کے سبب قیامت کے روز سرات مستقیم پر اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا قائم رکھیں گے حتیٰ کہ وہ اس کو یعنی پل سرات کو طے کر لیں گے اور جنت تک جا پہنچیں گے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ با استعانت کا ہو جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ایک نور یعنی روشنی ہوگی جس کی مدد سے وہ جہنم کی پیٹھ پر رکھے جانے والے پل کو پار کر سکیں گے اور ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کے اعمال ایک اچھے مجسمے اور ہوائے خوشبودار کی شکل میں ہوں گے اور جب قبر سے اٹھیں گے تو یہ مجسمات حسنا یعنی ان کی نیکیاں جنہیں انسانی جسم دے دیے جائیں گے ان کے آگے آگے چلیں گے اور انہیں ہر طرح کے خیر کی خوشخبری دیتے رہیں گے اور جب وہ نیک کار پوچھے گا کہ تم کون ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے اچھے اعمال ہیں اب وہ اس کے سامنے نور بن کر چلتے رہیں گے اور جنت تک اسے لا چھوڑیں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دی ہم رب ہم بھی ایمان ہم اور کافر کے آمان نہایت بد صورت مورتی کی شکل میں ہوں گے اور نہایت بد بدار ہوا کا جسم اختیار کریں گے وہ اپنے ساتھی کے ساتھ چمٹے رہیں گے اور دو میں لا گرائیں گے قطع رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے واللہ عالم اہل جنت کا یہ حال ہوگا کہ ان کا خطاب سبحانک اللہ ہوگا ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس سے کوئی پرندہ اڑتا گزرے گا جس کی خواہش انہیں پیدا ہوگی تو مذکورہ بالا کلمہ زبان پر لائیں گے یہی ان کا بلاوا ہوگا تو ایک فرشتہ ان کے مرغوبات لے کر حاضر ہو جائے گا سلام کرے گا وہ جواب سلام دیں گے چنانچہ فرمایا تحیت سلام وہ جب کھا چکیں گے تو اللہ کا شکر اور حمد کیا کریں گے اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ آخر ان الحمد للہ رب مقاتل ابن حیان کہتے ہیں کہ جب اہل جنت کوئی کھانے کی چیز منگوانا چاہیں گے تو سبحانک اللہم کہیں گے تو اس کے پاس دس ہزار خادم سونے کے خیوان لیے ہوئے حاضر ہو جائیں گے کہ ہر خیوان میں ایک تازہ تازہ کھانا ہوگا ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کھائے گا سفیان سوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی چیز مانگے گا یعنی جنت میں تو سبحانکہ کہے گا اور سورہ حزاب کی آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام تو یہ اسی آیت کے مشابہ ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما سلاما یہ آیتیں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رب پاک ہمیشہ ہمیشہ محمود ہے اور ہمیشہ کے معبود ہیں اسی لیے جب مخلوقات کو پیدا کیا اللہ نے اپنی ذات کی حمد فرمائی یعنی تعریف اور استمرار حال میں بھی ابتدائے قرآن میں بھی اور ابتدائے تنزیل میں بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور کہف کی آیت نمبر ایک میں فرمایا الحمد للہ عبد الکتاب یعنی تعریف کے لائق ہے وہ اللہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن مجید اتاری جس کی شرح احوال بہت طویل و بسیط ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے اور آخر بھی محمود لائق تعریف ہیں خواہ دنیا ہو کہ دین ہو اسی لیے صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو تسبیح و تحمید یعنی سبحان اللہ اور للہ کہنا سکھایا گیا جیسا کہ نفس کی خواہشات بھی انہیں دی گئی ہے اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بڑھتی جائیں گی یہ تحمید و تسبیح بھی مستضاد ہوتی جائے گی نہ اس کو اختتام ہوگا نہ انقضا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی پالن ہار ہے نہ رازق ہے نہ مالک ہے اللہ ہی ہر قسم کی عبادت کے تنے تنہا لائق ہیں